الرحمن الرحیم یہ ام قیس بنت محسن یہ حضرت اکاشا ابن محسن کی بہن ہے کا حدیث آپ نے سنی ہے نا سبقہ کا اکاشا تو وہ اکاشا جو ہے ابن محسن کی یہ بہن ہے انا سالت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان دم الحیضی یوسیب جب جبکہ کپڑے کو لگ جائے قال حکی ہے بے ضلع عن اور بے ضلع عن بے ضلع عن بھی ہے ضلع جمع اضلاع آتی ہے اور آپ نے پڑھا ہوگا شاید کہ مربع جو ہے اس کے چار ضلع ہوتے ہیں خط تو فرمایا کہ حکی ہے بے ضلع عن آپ اس کو کھرچ دیجئے لکڑی سے لکڑی سے اس کو خورش دیجئے لکڑی سے فرمایا کہ ضلع کہا لکڑی کو وہ اس لیے کہ یہ ضلع نکلا ہے پسلیوں سے جب اس کے اضلاع آتی ہے اور یہ بھی عام طور پر لکڑی ٹیڑھی ہوتی ہے جیسا کہ پسلی اگرچہ یہ اس کو یوں کر دے تو ٹیڑھی ہو جائے گی <laughs> ویسے بالکل سیدھی کیا تو ضلع کس کو کہتے ہیں بھیا پسلی کو اور پھر بعد میں لکڑی کو تو فرمایا کہ اس کو کھرچ دیجئے لکڑی سے بات یہ ہے کہ پہلے زمانے میں منی جو ہے وہ ہوتی تھی دانے دار یعنی اس کا جسم ہوتا تھا جو جسم اور آج کل کے زمانے میں وہ مائع ہوتی مائع مائع سمجھتے سمجھے نا بہنے والی تو اس کو کھرچنے کی ضرورت جو ہے وہ باقی نہیں رہتی تو فرمایا اس کو کھرچ دیجئے اگر ہمارے ہاں بھی ایسی ہو زی جرم ہو تو اس کو کھرچ دیں گے تو اس کا جرم ختم ہو جائے گا تو وہ کیا ہے اگر اس کو کھرچ دیں گے تو اس کا جسم ختم ہو جائے گا تو زی جرم ہو تو کھرچ دیا جائے تو فرمایا کہ اس کو لکڑی سے کھرچ دیجئے وقت سے لیے بیمائن و صدرن اور پانی اور بیری کے پتوں سے اس کو دھو دیجیے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا جو ہے بیری کے پتوں کو کہتے ہیں اور اس زمانے میں ان سے وہی کام لیا جاتا تھا جو کہ آج کل صابن سے لیا جی بھائی ٹھیک ہے یہ منی کا آگے یوسی یوسیف جی ہاں شابش ٹھیک ہے تو یہ فرمایا کہ اس میں فرمایا کہ انحمد ابن حبیب ابن ابن عربی ان حماد زید ان ہشام ابن عروا ان فاطمہ بن تل منظر اب یہ سمجھیے کہ فاطمہ بن تل منظر جو ہے یہ حضرت اسما کی پوتی ہیں حضرت اسما بنتے ابی بکر کی پوتی ہے پوتی تو سمجھتے ہو نا یعنی بیٹے کی بیٹی بیٹے کا بیٹا پوتا ہوتا ہے اور بیٹے کی بیٹی پوتی ہوتی ہے یہ پوتی ہیں اور یہ منظر کی بیٹی ہیں یہ منظر حضرت عروہ کے بھائی ہیں عروہ ابن زبیر ہے نا اور منظر ابن بھی زبیر ہے تو یہ منظر جو ہیں یہ عروا کے بھائی ہیں اور فاطمہ جو منظر کی بیٹی تھی یہ اصل میں ہشام ابن عروا کی بیوی تھی ہشام ابن عروا اور ہشام جو ہے وہ ان کا چچا زاد بھائی تھا اور آپ کو معلوم ہے کہ چچا زاد بھائی کے ساتھ نکاح کرنا صحیح ہے تو یہ فاطمہ بن طمردر جو ہیں حضرت ہشام ابن ابن عروا ابن زبیر کی بیوی تھیں اور حضرت اسما بنت ابی بکر کی پوتی تھی تو میں نے اس لیے نصب بتایا کہ آگے آ رہا ہے کہ وکانت تکون و فی حجرہ کہا کہ تکونو تو زائد ہے بھائی وکانت فی حجرہ یہ سمجھیے کہ وہ ان کی گود کی پوتی تھی گود کی بیٹی جس کو گود کی بیٹی کہتے ہیں نا بیٹی ہو تو گود کی بیٹی اور اگر پوتی ہو تو گود کی پوتی تو وہ جو ہیں وہ ان کی گود کی پوتی تھی اتنی بات سمجھ گئے نا اور اور یہ دیکھیے گود کی پوتی کیسے شاندار تعبیر فرما رہی ہیں فرمایا کہ ان امراتن استفتت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتون نے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مسئلہ دریافت کیا ان دمل حیض کہ حیض کا خون یوسیب صوبہ وہ پہنچ جائے کپڑے کو فقال ہوتی ہے فرمایا کہ پہلے اس کو کھرش دیجیے ہوتی ہے لکڑی سے اس کو کھرش دیجیے یہ وہ ہے نا حکی ہے حکی ہے اور ہوتی ہے یہ دونوں ایک معنی میں اس کو پہلے لکڑی سے کورچ دیجئے سم وقت رسی ہے بالمائے پھر اس کو پانی اور ناخن ناخن ناخنوں کے درمیان رکھ کے پانی سے اس کو نوچیے اس کو پانی سے رگڑیے اور سم منظہی بلوا پھر اوپر پانی بہا دیجیے تین باتیں ہو گئی نا پہلے تو ہے لکڑی سے کھرچنا لکڑی سے اس کو ہے اور دوسرا کام یہ ہے کہ اس کو ناخنوں سے رگڑیے ناخنوں سے رگڑیے اور ناخنوں سے رگڑنے کے بعد اوپر سے پانی بہا دیجیے اوپر سے کیا بہا دیجیے پانی چنانچہ یہی ترتیب دیکھ لیں فرمایا کہ فقالہ ہوتی ہے فرمایا کہ اس کو لکڑی سے پہلے کھرچیے ہے صبح مکھ روسی ہے بل پھر ناخنوں کے ساتھ لگا کے اس کو رگڑیے پانی کے استعمال کے ساتھ ساتھ ساتھ پانی بھی استعمال کیجئے اور کھرچیے بل مائے سمن ذہی ہے پھر اس پر پانی بہا دیجیے بس لیفی ہے اور اس میں نماز پڑھ لیجیے گئے نا تین عمل ہے پہلے کھرچنے کا اور دوسرا اس کے ساتھ رگڑنے کا ناخنوں کے ساتھ پانی ملا کے اور پھر پانی بہانے کا کیا اس کپڑے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ لیتے تھے جس کپڑے کو جمع کے لیے استعمال فرماتے تھے جی قالت نام ارشاد فرما ہاں لم ہی ازا جب اس میں کوئی گندگی نہیں دیکھتے تھے گندگی کا مطلب یہ ہے کہ منی اگر منی لگی ہوئی ہے تو وہ اگر نہیں ہوتی تھی تو آپ اس کپڑے سے نماز ادا فرما لیتے تھے کیا مطلب ہے مطلب ہے کہ اگر منی لگی ہوئی ہوتی ازا گندگی گندگی لگی ہوئی ہوتی تو ظاہر ہے کہ اس سے نماز نہ پڑھتے اس کا مطلب کیا ہے کہ اس کو دھو لیتے اس کو دھو لیتے اور پھر اس سے نماز پڑھتے اس سے علماء نے اس نے بات کیا ہے کہ منی ناپاک سمجھے نا علماء نے کیا استعمال کیا ہے کہ منی جو ہے وہ ناپاک ہے جی بھائی ہاں بقا الماء لفی صوبی یہ بقا جو ہے یہ بقا ان کی جگہ ہے اور یہ نکلا ہے تیرو پرندہ رنگ برنگ ہے اور آپ کو معلوم ہے ابقا اس جانور کو کہتے ہیں جو چت کبرا ہو چت کبرے کا کیا مطلب ہے کہ اس میں کالے داغ بھی ہوں اور سفید اس کو ابقا کہتے ہیں اس کو کیا کہتے ہیں بھائی ابقا کچھ کسی نے ارشاد فرمایا اس کو ابقا کہتے ہیں اور اب یہاں بقا کا مطلب ہے نشان نشان دیکھیے اگر کپڑے کو دھویا جائے اسی طریقے سے پاؤں اگر دھوئے جائیں تو اگر کوئی جگہ پاؤں کے دھونے سے باقی رہے تو اس کا رنگ اور ہوتا ہے اور دھلے ہوئے کا رنگ اور ہوتا ہے اور آقاب ہم تلوح تو ان کی آقاب جو ہیں وہ چمک رہی تھی یعنی نہ دھلنے کی وجہ سے جہاں پانی نہیں پہنچا وہ چمک رہی تھی اسی طریقے سے اگر کپڑے کو دھویا جائے تو دھلنے کے بعد اس کپڑے کا رنگ اور ہوتا ہے اور ان دھلا حصہ جو ہے اس کا رنگ اور ہوتا ہے چنانچہ بقا الما رنگ برنگ جو ہے وہ کپڑے کا حصہ دکھائی دے رہا تھا جس کا ترجمہ ہم نے کیا ہے کہ دھونے کا اثر کپڑے سے معلوم ہوتا تھا سمجھے نہیں بقا جو ہے جمع بقا کی اور بقا کس کو کہتے ہیں بقا اس چیز کو کہتے ہیں بقا تو ویسے زمین کے ٹکڑے کو بھی کہہ دیتے ہیں اور بقا یہ آپ باقا ان سے ہے اور کہتے ہیں اتیرو پرندہ جو ہے وہ رنگ برنگ ہے رنگ برنگ سمجھتے ہو نہیں سفید بھی سیاہ بھی نیلا بھی پیلا بھی بعض پرندے ہوتے ہیں جیسے عام طور پر آسٹریلیا کے طوطے وہ کیا ہوتی ہیں رنگ برنگ ہوتے ہیں تو باقی رو کہ پرندہ رنگ برنگ ہے اور بقا کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو ہے وہ اظہار جہاں سے دھلی ہوئی تھی وہ رنگ برنگ معلوم ہو رہی تھی جس کو دوسرے الفاظ میں یہ کہ یہ ترجمہ کریں گے کہ دھونے کا نشان ظاہر تھا دھونے کا نشان کیا تھا ظاہر تھا جی بھائی یہ افرق من صوب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افرق من وہی ہے کھرچنا جی میں اس سے زیادہ نہیں کرتی تھی مگر یہ کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے کو اوپر سے کھرچ دیتی تھی وہی ہے میں نے بتایا کہ پہلے زمانے میں منی جو ہے وہ دانہ دار ہوتی تھی وہ زی جرم ہوتی تھی تو اس میں یہ ہے کہ میں اوپر سے کھرچ دیتی تھی اور کھرچنے سے اس کا اثر کیا ہو جاتا تھا ظاہر ہو جاتا سمجھے نا ارے بھائی آپ فرق دونوں میں فرق بھی معلوم ہو گیا نہیں قاف کے ساتھ فرق میں نے کھڑی تھا ہاں تو اس میں میں دھو میں اس کو کھری دیتی تھی تو دونوں میں اس میں بھی ہے اور اس میں بھی جی بھائی شابش جی ہاں میں اس کو جو ہے وہ خورش دیتی تھی جی یہ حد تک یہ ہو کا کم ہے نا وہی ہے یعنی چھیل دینا جی پانی منگوایا اور ہلکا سا اوپر سے دھو دیا جی ہاں۔ ولم یکسل ہو اور بڑا نہیں دھویا یعنی چھوٹا دھو دیا بڑا نہیں دھویا تو بعض حضرات نے یہ فرمایا کہ یہ جو ہے لم یکسل ہو یہ راوی کا ادراج ہے جی بھائی پیچھے پانی لگا دیا اصل میں بچہ جو ہوتا ہے اس کا پیشاب جو ہے وہ جب کپڑے پر پڑتا ہے تو ایک دھاری سی بن جاتی ہے کوئی بہت زیادہ پھیلتا ویلتا نہیں ہے بخلاف بچی کے کہ وہ پھیل جاتا ہے اس کو تو مبالغے سے دھویا جائے گا بچے کے پیشاب کو مبالغے سے نہیں دھویا جائے گا اور دوسری بات یہ بھی ہے کہ بچے کا جو ہے وہ زیادہ وہ لطیف ہوتا ہے جبکہ بچی کا پیشاب کثیف ہوتا ہے جی بھائی اور یہ فرماتے ہیں کہ راوی ہیں ابو سمح رضی اللہ تعالیٰ نے یہ خادم و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے ان کا نام عام طور پر وہ ابو ذرا امام ابو ذرا نے فرمایا کہ میں اس کا نام نہیں جانتا لیکن بعض کتابوں میں ان کا نام لکھا ہوا اے یاد نام ان کا اے یاد تھا اور ابو صبح جو ہے ان کی کنیت تھی یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خادم تھا خادم خادم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ یہ فرماتے ہیں کہ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل فرمانا ہوتا تو حضور مجھ سے فرماتے کہ میری طرف پیٹ کر کے کھڑے ہو جائیے چنانچہ میں اوٹ میں ہو جاتا پیٹ کر کے تو حضور غسل فرماتے یہی روایت بیان کر رہے ہیں اور اس میں بتاتے ہیں کہ ایک دفعہ حضرت حسن یا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ وہ آئے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے پر بیٹھ گئے اور سینے پر بیٹھ گئے اور پیشاب کر دیا پیشاب کر دیا اور کہا کہ وہ پیشاب کر دیا فی صوبی ہی حضور کے کپڑوں پر کپڑوں پر کر دیا تو میں بھاگا بھاگا گیا کہ میں آپ کے لیے پانی لوں تاکہ اس پیشاب کو دھو دوں تو اس پر حضور نے فرمایا کہ من بول الجاریہ و یورش من بال الغلام من بول الغلام کہ دھویا تو جاتا ہے بچی کے دودھ پیتی بچی کے بول کو اور چھیٹے لگائی جاتی ہیں لڑکے کے بول پر یورش کا منع کیا ہے چھیٹے لگانا اور اس سے لگائی جاتی ہیں تو یہ روایت ہے کہتے ہیں کہ ابو سمح جو ہے وہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خادم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور جو ہے اس ایک روایت کے علاوہ ان سے کوئی روایت مروی نہیں اور مصنف ہی نے اس روایت کو دو ٹکڑوں میں ذکر کر دیا ہے تو پھر کہیں گے ایک روایت نہیں دو روایتیں حالانکہ وہ روایت کیا ہے ایک ہی سمجھا جی بھائی الرحمن الرحيم باب قول ما يؤكل لحمه بسند متصل منا الى الامام النسائي رحمه الله تعالى قال اخبرنا یہ دو قبیلے تھے ایک کا نام اکل تھا اور ایک کا نام اورینا تھا اکل بنو ادنان سے تھے جبکہ اورینا بنو قحطان سے تھی اکل بنی ادنان سے اور اورینا بنو قحطان سے بعض حضرات نے یہ کہا ہے کہ یہ دو عنوان ہیں اور معنون ایک ہے لیکن عشراء نے اس کی تردید کی ہے حافظ ابن حجر یہ فرماتے ہیں کہ ایک بنو ادنان میں سے ہیں اور وہ بنو قاہتان میں سے دونوں ایک کیسے ہو سکتے ہیں تو ان کی تعداد سات تھی سات تھی چار ایک قبیلے کے تھے اور تین ایک قبیلے کے بعض نے کہا کہ تعداد آٹھ تھی تو کہا کہ وہ آٹھواں جو ہے وہ کوئی اور تھا کسی اور قوم سے تعلق رکھتا تھا یہ آگے مدینہ طیبہ میں اسلام کر اور مدینہ طیبہ کی آب و ہوا ان کو راس نہیں آئی ان کے پیٹ پھولنے لگے اور ان کے چہرے زرد پڑ گئے اور انہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آب و ہوا کی راس نہ آنے کی شکایت کی تو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اونٹ ہیں بیت المال کی اونٹ ہے ایک روایت کے مطابق اور حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی اونٹنیاں تھی دوسری روایت کے مطابق کہ جائیے ان کا جا کر دودھ بھی پیجیے اور پیشاب بھی پیجیے یہ کہتے ہیں لکاح جمع ہے ان کی لکھا کہتے ہیں اس اونٹنی کو <clears throat> جس نے جس کا ابھی ابھی دودھ اترا ہو جن یعنی بچہ ابھی دیا ہو تین مہینے تک وہ جو ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں لکھا اور اس کے بعد تین مہینے کے بعد اسی کو لبون کہتے ہیں تین مہینے تک لکھا رہتی ہے اور تین مہینے کے بعد اسی کو کیا کہتے ہیں لبون تو وہ لکاح تھی حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ وہاں گئے اور انہوں نے دونوں چیزیں پی دودھ بھی پیا اور پیشاب بھی پیا اور پھر ہٹے کٹے ہو گئے پیلا پن ختم ہو گیا پیٹ کا ابھار ختم ہو گیا اور بدہضمی ان کی جاتی رہی اصل میں واقع فلان کا مطلب ہے کہ فلاں آدمی کو بدہضمی ہو گئی تو بدہضمی میدی کی خرابی وہ دور ہو گئی اور پھر ان کو مستی سوجی انہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام کو ذبح کیا ان کو قتل کیا قتل کیا اور ایک اونٹنی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کو بھی ذبح کیا ذبح کیا کھایا پیا کچھ کیا ہوا باقی اونٹوں کو ہنکا کے لے گئے لے گئے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب خبر ہوئی تو آپ نے ان کے پیچھے بیس آدمی بھیجے یہ آٹھ آدمی یہ تھے بیس آدمی بھیجے جن میں حضرت سلمہ ابن اقوا بھی تھے اور حضرت سلمہ ابن اقوا کے بارے میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ ہے کہ وہ اتنے تیز بھاگتے تھے کہ گھوڑا ان کی گرد کو نہیں پہنچ سکتا بہت تیز بھاگتے تھے چنانچہ انہوں نے پیچھا کیا اور پیچھا کر کے ان کو پکڑ کے لے آئے پکڑ کے لے آئے چونکہ ان کے تین قصور تھے ایک قصور تو یہ تھا کہ مرتد ہو گئے تھے اور آپ کو معلوم ہے کہ مرتد کی کوئی جو ہے وہ نہیں ہے اس کو تو مارا ہی جاتا ہے دوسرا قصور انہوں نے یہ کیا کہ ڈاکہ ڈالا ڈاکہ ڈال کے آدمی کو جو خادم تھا اس کو قتل کیا قتل کر کے لے گیا ڈاکہ تھا دوسرا قصور ان کا یہ تھا کہ ڈاکہ ڈالا تو مرتد ہوئی ہے ڈاکہ ڈالا اور لے کے بھاگ گئے چنانچہ ان کو پکڑ لایا گیا اور پکڑ کے ان کی آنکھوں میں پہلے سلاخ گرم کر کے ڈالی گئی اس سے ان کا ختم کیا گیا پھر جانب مخالف سے ہاتھ اور پاؤں کاٹے گئے اور پھر ان کو دھوپ پہ ڈال دیا گیا حتیٰ ماتو یہاں تک کہ وہ کیا ہو گئے مر گئے عبد الملک ابن مروان نے یا ولید ابن عبد الملک ہے انہوں نے پوچھا حضرت انس سے کہ یہ کوئی گناہ کیا تھا انہوں نے یا مرتد ہوئے تھے فرمایا کہ مرتد ہو گئے تھے تو یہ سزا کس کی تھی مرتد کی تھی اس کو کہتے ہیں مسلح اس کے بعد پھر مسلح جو ہے کرنا وہ منسوخ ہو گیا اب جو ہے مسلح کرنا کسی طریقے سے بھی جائز نہیں ہے گئے نا تو ان فرما قدم والا رسول اللہ صلی اللہ تکلم تکلّم فقال یا رسول اللہ اہل الزر ہم تو جو ہیں وہ دودھ والے ہیں ایسے لوگ ہیں جن کا گزارا دودھ پر ہوتا ہے ولم نکن اہل ریفن ہم کھیتی باڑی والے نہیں ہیں ہم دودھ والے جانوروں کو پالتے ہیں دودھ پیتے ہیں کھیتی باڑی والے نہیں ہیں ضرب کا معنی دودھ اور ریف کا معنی ہے کھیتی باڑی کھیتی باڑی والے نہیں، وسطو خمو المدینہ تھا مدینہ ان کو راس نہیں آیا مدینہ ان کو راس نہیں آیا فامر الحم رسول کہتے کہ استو خما اتآما استو خما فلان اتآمہ فلاں کو کھانا راس نہیں آیا تو المدینہ تھا ان کو مدینہ راس نہیں آیا وہ بتایا کہ پیٹ سوج گئے اور بدن پینے پڑ گئے اور آنکھیں بھی پیلی پڑ گئی جس کو کہتے ہیں کہ ایک طرف تو ان کو پیٹ کی تکلیف ہوئی اور دوسری طرف اسی کو پیلیا کہتے ہیں کیا ہو گیا پیلیا ہو گیا خم المدینہ فامر الحم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بے بے و رائن اور اینٹ اونٹوں کے پاس حکم دیا اور چرواہے کے پاس جانے کا وامر ہم یخرجو فیا فیش ربو بن البانیہ وابو علیہ فلم و البانیا الحرہ اور وہ ہررا کے ایک طرف تھے ہررا کہتے ہیں بھائی پتھریلی زمین کو یہ جگہ تھی جہاں پر پتھر کالے تھے کالے پتھر تھے ہے جگہ اب بھی ہاں ہے بکی کے پیچھے اور یہ بکی جو ہے وہ اس میں بکی کا نام بھی آ گیا جب بقی کا نام آ جائے تو ایمان آدمی کا جو ہے وہ وہ اچھلنے لگتا ہے کھولنے لگتا ہے کہ بقی کی کا دفر جو ہے یہ بقی جو ہے یہ بقا جو میں نے آپ کو بتایا نا بقا ان یہ بقا کی جمع ہے اور بقی کہتے ہیں ایسی جگہ کو جہاں پر رنگ برنگ درختوں کی جڑیں یا یہ کہو کہ جس میں جڑے ہوں رنگ برنگ درختوں کی درختوں کی رنگ برنگ جڑے ہوں تو اس کو کہتے ہیں بقی بقی کے پیچھے ہے اب بھی ہے چلو ہررا کے پاس اس کا نام ہی ہررا ہے یا وہاں کالے پتھر اب ہیں ہاں اور پتھر بھی ہیں اٹھا لیے ہوں گے ہاں عمارتیں سعودی نے اٹھا دیے ہوں گے تو وہ کہا کہ ہررا ایک جگہ تھی یہاں کالے پتھر تھے فرمایا کہ کافرو باد اسلام وقات بکات رسول اللہ صلی اللہ وسلم زودہ فبال نبی صلی اللہ علیہ وسلم فباس طلب فی آسان فوتیہ بہم فسامر آیو نہ تو حضور نے ان کی آنکھوں کو وہ لگا دیا سلاخیں ڈال دی وقاتو وہ ایدیا ہم وار جلحم سمتارک ہم فی الحرہ اللہ عالم حتہ ماتو یہاں تک کہ وہ مر گئے جی محمد وہ المدینہ تھا مدینہ کے آب و ہوا ان کو راس نہیں آئی جی بھائی دونوں باتیں بتا دی کہ رنگ پیلے پڑ گئے اور پیٹ جو ہے وہ توندے بن گئی توند سمجھتے ہو نہیں پیٹ بڑا ہوا تو اس کو توندے توندوں میں بدل گئے جی بھائی تو کسی نے کہا کہ آپ نے فلاں سے معانقہ کیا کہا کہ کیا کرتا ہے مباتنہ ہو گیا کہا کہ میرا بھی جو ہے وہ ایک پہاڑی ایوریسٹ تھی اور اس کی بھی تو پھر دونوں ٹکرا ہو جی بھائی ٹھیک تو پیٹ ان کے بڑھ گئے اور رنگ پیلے پڑ گئے حضرت صاحب رضوان اللہ علیہ مجمعین کا معاملہ ایسا نہیں ہوتا تھا محنت کرنے مشقت کرنے والے اور اس پر یہ مسند امام احمد میں ایک روایت ہے کام کی بات ہے اس میں یہ ہے کہ ایک صحابی ان کے پیٹ کے ساتھ پتھر بندھا ہوا تھا کیا بندھا ہوا تھا پتھر تو ان کو بیوی نے اور والدہ نے مشورہ دیا کہ تم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلے جاؤ اور اپنی ضرورت پیش کرو تو وہ صحابی کہتے ہیں کہ میں وہاں پہنچا تو حضور فرما رہے تھے کہ من میں میں میں نے نے یغ یغ اللہ اللہ اللہ یوف جو آدمی مستغنی ہوتا ہے اللہ اس کو غنی بنا دیتا ہے یعنی ہاتھ نہیں پھیلاتا استخنا کرتا ہے اللہ اس کو غنی بنا دیتا ہے جو اپنے آپ کو عفیف بناتا ہے عفیف بنانے کا کیا مطلب ہے کہ ہاتھ دست دراز نہیں کرتا اللہ اس کو عفیف بنا دیتا ہے تو وہ صحابی کہتے ہیں کہ وہیں سے میں واپس آ گیا میں نے سوال نہیں کیا یہ بات سمجھ لو بھائی یہ بات ایک طالب علم کہہ رہا تھا آپ کی تو عمر ہی اسی میں گزر گئی تو میں نے کہا الحمدللہ للہ باون سال ہو گیا پڑھنے پڑھانے میں یہ ہمارا تجربہ ہے تجربہ ہے یہ اس بات کا بات سمجھ لو کہ کوئی آدمی چاہے وہ طالب علم ہے یا وہ مدرس ہے اس نے ایک دفعہ ہاتھ دراز کر لیا تو مرتے دم تک وہ مصرف زکوٰۃ باقی رہتا ہے مصرف زکوٰۃ سمجھتے ہو ایک صاحب تھے وہ اب بھی ان کے سہید ہو گئے تو میں نے کچھ دن پہلے ان سے پوچھا کہ آپ مصرف زکوٰۃ ہیں کہاں میں نے کہا کوئی زیور ویور کہا کہ میرے پاس تو کچھ نہیں میرے پاس تو کچھ نہیں اس پر ایک لطیفہ یاد آیا یار کہو تو لطیفہ بتا دیں آپ ایک بادشاہ نے وزیر سے کہا کہ دیکھو یہ پیسے لے جاؤ اور جو شہر میں سب سے زیادہ غریب ہے اس کو دے دو کیا کرو یہ شہر میں سب سے زیادہ غریب ہے تو اس کو دے دو تو اس نے یہ یوں کیا کہ اپنی باندی کو ایک کمرے میں بند کر دیا تین دن تک بند بند رکھا اور تین دن کے بعد اٹھا کے سب اس کو دے دیا تو جا کر بادشاہ کو بتایا کہ حضرت میں کیا بتاؤں میں نے ایسے مسکین کو دیا ہے جو تین دن سے فاقے میں تھا آپ کی دولت میں اس کو دے کے آیا جو کہ تین دن سے فاقے میں تھا اس لیے کہ باندی کے پاس آئے گا تو وہ جیبی بھی میں آئے گا اور کہاں جائے گا تین دن سے فاقے میں تھا ایسا غریب ایسا محتاج آپ کی پوری دولت میں اس کو دے کے آ گیا اس لیے جو ہے بعض اوقات آدمی یوں کرتا ہے کہ اپنے آپ کو تو فقیر رکھتا ہے دولت جو ہے وہ سب دولت بی بی کے پاس ہوتی ہے جی بھائی کس کے پاس دولت بی بی کے پاس تو بس تو ایسا ایسا نہیں کرنا چاہیے آدمی کو اپنے آپ کو مستغنی رکھنا چاہیے اور ہاتھ پھیلانا یہ خاص طور پہ طلبہ اور علماء کے نشانی کہ بھائی بات بری تو نہیں لگ رہی ہاں، تو یہ ہے کہ اپنے آپ کو آدمی جو ہے وہ مستغنی رکھے کیسا رکھے بھائی تو وہ صاحب یہ فرماتے ہیں کہ میں جب وہاں حاضر ہوا تو حضور یہ فرما رہے تھے میں یسغنی یغن اللہ جو استغنا اختیار کرتا ہے اللہ اس کو غنی بنا دیتے ہیں اور میں یو عفا یو ایف میں یہ استعفا یو عف اللہ جو آدمی اپنے آپ کو عفیف بناتا ہے اللہ اس کو عفیف بنا دیتے تو اس لیے یہ اور حضرت عبد الرحمٰن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معاملہ بھی آپ کے سامنے آپ پڑھ چکے ہوں گے کہ حضور نے ربی ابن انس کا بھائی بنا دیا تھا اور ربی ابن انس نے یہ کہا کہ یہ گھر ہے دو حصوں میں تقسیم کر دیتے آدھا تمہارا آدھا میرا اور یہ میری دو بیوی ہیں ایک کو طلاق دے دیتا ہوں اور اس کی عدت گزر جائے گی اس آپ کو نکاح کرا دوں گا اور سب کو دولت کو دو حصے میں تقسیم کر دیا تو حضرت عبد الرحمٰن ابن اوف نے یہ فرمایا کہ بارک اللہ فی فی کا و مالکہ اللہ برکت دے آپ کے اہل میں بھی اور مال میں دلنی السوق مجھے تو کے مارکیٹ کا رستہ بتا دیجئے مجھے تو سوکھ کا رستہ بتا دیجئے تو کہا کہ یہ ہے رستہ سوکھ کا جب وہاں گئے اور وہاں لین دین کیا جب واپس آئے تو بھائی کے لیے پنیر اور کچھ چیز اور لے کے آگئے بھائی کو بھی دیا اور خود بھی کھایا تو آدمی کو چاہیے کہ کسی کے اوپر اپنا وزن نہ رکھے کسی کے اوپر اپنا جو ہے وہ دباؤ مت رکھے کہتے ہیں کہ معاشرے پر بعض اوقات بعض آدمی جو ہیں وہ بوجھ بن جاتے ہیں آدمی کو چاہیے کہ اپنا آدمی کو چاہیے کہ اپنا کمائے اپنا کھائے کسی پر بوجھ نہ بنے میں نے دیکھا مدینہ طیبہ میں ایک شخص اپنے بھتیجے سے کہہ رہا تھا کہ جو وہ کام کر کے آؤ تو کہہ رہا ہے رے سب کام مجھے کرنے مجھ سے نہیں ہوتا اور وہ حافظ صاحب تھا اور اس کا ساتھ بیٹا بھی بیٹھا تھا تو میں نے پوچھا یہ کون ہے کہا کہ یہ حافظ صاحب ہیں بس جب ان کو کام کہا جائے تو یہی باتیں کہتے اور سب کام میں کر کے آیا ہوں بس تھوڑا سا باقی تھا یہ ان کے سب کچھ کیا اور پھر جو ہے وہ بڑا افسوس ہوا کہ اس کا کام یہ تھا کہ ان سے زیادہ کام کرتا اور شاباش وصول کرتا کیا وصول کرتا شاباش اور یہ جو عربی پڑا ہوا ہے یہ تو کیا ہے یہ بوجھ بنا ہوا ہے چچا کی بات ماننے کے لیے تیار نہیں اور وہ جو انگریزی پڑا ہوا ہے وہ ہنس کے کہہ رہا تھا کہ جب ان سے کوئی بات کہی جاتی ہے تو یہی جواب دیتا ہے تو بھیا یہ بات کہہ رہا ہوں یہ بات جو ہے وہ ایسی بڑی دکھی دل سے کہہ رہا ہوں بھائی ہمیں کام کا ہونا چاہیے بیکار نہیں ہونی چاہیے ہم پر جا کر معیشت پر قوم پر بوجھ نہیں بننا چاہیے بلکہ دوسروں کو کما کے کھلانا چاہیے اور دوسری کی کمائی پر ہماری کبھی نظر نہیں ہوتی فاقہ کر لیں بھوکے رہ جائیں لیکن کسی سے سوال نہ کریں کسی سے کچھ نہ مانگیں چلو یار بات ہوئی آگے بھی شاید عبد الملک ابن مروان نے امیر المومنین عبد الملک ابن مروان نے انس سے پوچھا رضی اللہ تعالیٰ نے اور ایک روایت میں ایک حجاج نے بھی پوچھا تھا حجاج ابن یوسف نے بھی پوچھا تھا حضرت انس سے حاضر حدیثہ بے قفر الحم اور بے ضمبن ام ضمبن یہ کفر کی وجہ سے ان کے ساتھ یہ معاملہ ہوا یا گناہ کی وجہ سے بے کفر فرمایا ارتداد کی وجہ سے مرتد ہو گئے تھے جی الحديث غير یہ فرمایا کہ یہ روایت جو ہے یہ جو ہے اس حدیث میں جو ہے فرمایا یہ اوپر ہے نا حدثنی زید ابن ابی انیسا انتل ابن مصرف ان یاب ابن سعید ان اس روایت کو گویا کہ مرفوع کہا تو اب یہ کہا کہ سوائے طلحہ کے کسی نے بھی مرفوع نہیں کہا میں یہ سمجھتا ہوں کہ حق بات یہ ہے کہ یہ حدیث جو ہے وہ سعید ابن مسیب پر پہنچ کے ختم ہو جاتی ہے جس کا مطلب ہے کہ حدیث مرفو نہیں ہے بلکہ حدیث مرسل ہے کیسی ہے بھائی حدیث مرسل ہے یہاں پر حضرت گنگوہی رحم اللہ نے یہاں یہ فرمایا کہ حدیث جو ہے وہ منقطع ہے درمیان میں ایک راوی حذف ہے اور اس راوی کے حذف ہونے کی وجہ سے اس منقطع کو مجازن مرسل کہہ دیا لیکن دوسرے علماء نے یہ فرمایا ہے کہ یہ بات بالکل واضح ہے جب بتایا کہ وہ سعید ابن المسیب تک پہنچاتے ہیں آگے نہیں لے جاتے تو اس کا مطلب ہے کہ حدیث کیسی ہے جی بھائی یہ عبداللہ نے اس وقت بیان کی کہ جبکہ وہ عبداللہ سے مراد عبداللہ ابن مسعود ہے جبکہ بیت المال میں بیٹھے تھے اس کی جگہ بتا رہے ہیں کہ یہ حدیث جو بیان کی ہے یہ بیت المال میں کی ہے جی بھائی فرض کا مطلب یہ ہے گندگی اور اس سے مراد اوجڑی ہے اونٹ وہاں ذبح ہوا تھا اور اس کی اوجڑی وہاں موجود تھی اس گندگی کو کون اٹھا کے لائے گا جی پھر آپ کو مولت دے یہاں تک کہ آپ اپنے چہرے انور کو سجدے میں رکھ دیں جی سب سے بڑا بدبخت اٹھا اور اس نے اوجری کو لیا اور وہ لے کر گیا سب امل پھر اس نے انتظار کیا فلم خر ساجدن واضح اللہ ظاہری ہی فر فاطمہ تو بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی گئی وہی اجاریہ اس وقت چھوٹی بچی تھی بچی تھی فجاعت تسعا دوڑتی ہوئی آئیں فاخذت ہوا ہو ہی تو آپ کی پیٹھ مبارک سے اس کو اٹھایا فلم فرغ من صلاتی ہی جب آپ نماز سے فارغ ہوئی قال اللہم علیہ کے بے قریش صلاح سمر رہب قریش اللہ علیہ کا قریش اللہ علیہ کا بے قرش علامہ علیہ کا بے فرمایا مر رہات اللہ علیہ کبھی ابی جہل اے اللہ پکڑ لے ابو جہل کو ابن شام کو بہبہ ابن ربیہ و اطبا ابن ربیہ و اقبا ابن ابی معیت اس کو بھی پکڑ لے حتیٰ ادا من قریش یہاں تک کہ سات قریش کا نام لیا چار یہ ہیں تین اور بھی تھے عبداللہ فولزی علیہ الکتاب اس ذات کی قسم کہ جس کے اوپر اللہ نے اپنی کتاب نازل فرمائی لقد رہے تم سر یوم بدرن میں نے ان کو پچھڑے ہوئے پچھڑے ہوئے دیکھا بدر کے دن فی کلی بن فی قلیب واحد ایک ہی گڑھے میں قلیب کہتے ہیں اس کنویں کو جس کی مینڈ بنی ہوئی نہ ہو مینڈ سمجھتے ہو نا کہ یوں بنائی جاتی ہے تاکہ کوئی آدمی نہ گرے وہ گڑا گڑے میں ان سات کے سات آدمی کو میں نے گرے ہوئے دیکھا جی بھائی شابش ٹھیک لے کر ردا کے طرف پر لے کر کر کے بعض کو بعض سے بسل دیا جی بھائی باب بد تیمم نیا اچھا بھیا دیکھو تین دن آپ حضرات کو ہم نے بڑی آزادی دی ہے ارے اس میں مزہ آیا نہیں چلو خیر مبارک ہو تو اب جو ہے وقت پہ انشاءاللہ سبق